سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا جبکہ ہم دونوں روزے سے تھیں انہوں نے میرا روزہ افطار کرا دیا آخر وہ اپنے عظیم باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جی کی بیٹی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اس کے عوض ایک ایک روزہ رکھ لینا حدیث نمبر اڑتیس سو ننانوے مسند احمد